بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقول الذي يتقبله الشيطان من المس قال إنما البيع ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عادت الى ارض اصحاب النار هم فيها خالدون ينحق الله الربا ويرد الصدقات والله لا يحب كل كفار اسير صدق الله العظيم کل سورج کی تعریف اور اس کی دو قسمیں بیان کی تھی کہ سود ہے کیا تھی اور کس ترتیب پر اور معراج ہے سود آج سود کی مبوست اور اس کی جو بعید ہے ناراضگی اور سزا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے وہ بتائیں گے سب سے پہلی اس کی مبوست قرآن پاک نے اسی عورت میں بیان کی ہے شخص کو جنہوں نے اپنے قبضے میں کر لیا ہو تو بتلا رہا ہوتا ہے مطلب یہ ہے کہ یہ شخص ایسے مجنون سا دیوانہ سا ہوگا میدان اثر میں جب اٹھے گا سود خور شخص جس طریقے سے کہ کسی شخص کو جن ہو جاتے ہیں پھر وہ کرتے ہیں لوگ پر کرسی یا اس طرح یا عامر کے پاس لے جاتے ہیں پھر کچھ ٹھیک ہوتا ہے جماعت بھی اسی طرح کے ایک مخلوق ہے جیسے نشان ہے اور وہ بعض ظالم ہوتے ہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں بعض بات میں تو متفدر پہنچاتے ہیں جیسے حضرت سلمان علیہ السلام کے تابع تھی ساری مخلوق تو انہوں نے بیت المقدس کے جو ستونوں کو حضرت سے کرانے کی کوشش کی تھی تعمیر کی وہ جنات کی وجہ سے کرائی تھی اور ایک ایک پتھر سے ایک ایک ستون بنایا لیکن وہ بھی نہیں سمجھ سکے کہ سلمان علیہ السلام دنیا سے رخ سے پہلے ویسے کھڑے ہوئے کام کرتے رہے دیکھ رہے جن غیر نہیں جانتے ادھر ادھر جا کر ویسی معلومات لے کے آ سکتے ہیں چنانچہ سورہ جن نے ایک مقام پہ فرمایا وہ وَمِنَّ الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّ الْقَاسِتُونَ جن کہتے ہیں کہ ہم میں سے بعض صحیح نیک لوگ ہوتے ہیں مسلمان ہوتے ہیں وہ من القاصدون اور ہم میں بعض ایسے ہیں جو ظالم ہیں بے انصاف ہیں کافر ہیں بے دین ہیں گویا کہ نقصان پہنچاتے ہیں ظلم کرتے ہیں چوری کرتے ہیں اس طرح کے اور کام بھی کرتے ہیں تو جس طرح کے جن کسی شخص پر حاوی ہو جاتے ہیں اس کو اپنے تابو بنا دیتے ہیں اس پر ظلم کرتے ہیں اور آدمی اپنے تابو میں نہیں ہوتا ایسے دیوانہ سا مجنون سا ہوتا ہے ایسے سود خور شخص میدان حشر میں اٹھیں گے لا یقومون الا من المس میدان حشر میں سود خور اس طرح اٹھیں گے جیسے شیطان جن جیسے ان کو ہوا ہوا ہے اپنی حالت میں نہیں کیا مطلب ہے جن کے ساتھ تشبیح دینے کی سود خوروں کو اس کا آپس میں کوئی رب تعلق بھی ہونا چاہیے کہ سودی لین دین کرنے والا شخص ایسا ہے جیسے کہ اس کو جن ہو چکے ہیں آخرت میں ایسے اٹھے گا اس تشبیح مشبہ کا مطلب کیا ہے ایک مطلب یہ ہے کہ سود خور شخص دنیاوی حرص میں اور لالچ میں اتنا مدہوش ہوتا ہے کہ اس کو غریب پر بھی رہ نہیں آتا مسکین پر بھی نہیں آتا مقروض پر بھی نہیں آتا کسی رشتہ دار پر بھی نہیں آتا کسی ساتھی پڑوسی کسی آ, آ, اپنے مذہب <clears throat> لحاظ کا کوئی خیال نہیں کرتا سود خور شخص وہ اپنے سودی لین دین میں مدہوش ہوتا ہے ویسے کوئی فکر نہیں ہے کسی کی اور بے شک ایک شخص بار بار کہہ رہا ہو کہ میں مقروض ہوں میں قرضہ ادا نہیں کر سکتا ہوں آپ سودی لین دین اوپر سے ہٹا لو اصل رقم دیتا ہوں اس کو کوئی رحم نہیں آئے گا یہ مدہوش ہوتا ہے اپنے سودی لین دین اور رسول لالچ میں گویا کہ آخرت میں اس کو کسی دنیاوی حرف کی مدہوشی کی سزا میدان حشر میں اٹھتے وقت یہ دی گئی کہ یہ بھی ایسے دیوانوں کی طرح میدان حشر میں مدہوش اٹھے گا جس کو قرآن نے ایک مقام پہ فرمایا ہے جو اللہ کو نہیں مانتے اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانتے تو آخرت میں میدان حشر میں اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے کہلوائے گا الم نسی تم لتا تم خاصا آج ہم تم کو بلا دیں گے جیسے تم نے ہمیں کل دنیا میں ہماری ملاقات سے وہ گردانی کی ہوئی تھی بلایا ہوا تھا آج یہی بدلا ہو بلانا نہیں بلانے کا تو مطلب یہ ہے کہ ان کو سزا ہی نہیں ہوگی ویسے ہی چھوڑ دیا جائے گا چلو سائڈ میں ہو جاؤ ہم تمہارے ساتھ کوئی لین دین نہیں بلانے کا مطلب یہاں نظر شفقت ہے ننسخ کو تمہارتوں میں لکھا ایوم حاضا اللہ تعالیٰ میدان حشر بد عمل یا بے ایمان لوگوں سے یہ فرمائیں گے کہ ہم آج تمہیں بلا دیں گے جیسے تم نے ہمیں دنیا میں بلا دیا تھا اور اپنے کاموں میں مصروف تھے مدہوش تھے آج اس کی سزا یہ ہے کہ ہم تمہیں بلا دیں گے بلانے کا مقصد یہ مفسرین نے لکھا ہے کہ نظر شفقت نہیں ہوگی جو ان کی سزا ہو گئی نظر غضب کے مستحق ہو گئی نظر شفقت نہیں ہوگی یہ بلانے کا مطلب جیسے کہ کوئی شخص کسی جگہ پہ کوئی چیز لینے جاتا ہے وہاں تقسیم ہو رہا ہے کوئی شاید اور یہ کہتا ہے کہ بھائی ہمیں نہ بولنا ہمیں نہ بھولنا مقصد یہ ہے کہ ہمیں بھی کوئی عطا ہونی چاہیے تو جب عطا نہ ہوئی تو برا بھول جانا ہے یہاں بھی عطا سے بھول ہے کہ تمہیں عنایت فضل رحمت برکت مہربانی خوشنودگی بھی نہیں ملے گی اس لحاظ سے بلا دیا ہے تمہارے ہمارے وقت کی تمہیں سزا ملے گی تو یہ مقصد ہے کہ دنیا میں سود سود و کے نظام میں مدہوش تھا آخرت میں اس کو اسی طرح مدہوشی کی شکل میں اٹھایا جائے گا دوسرا اس کا مطلب مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ سود خوروں کو تشبیح دی ہے سود خوروں کو تشبیح دی ہے جیسے کہ جن ہو گیا کسی کو اس کا کیا مطلب ہے یہ شخص جو ہی لین دین کر رہا تھا یہ ایسا واضح مسلم تھا کہ سود حرام کر ملے گئے اس میں کوئی گنجائش اور تعمیر کی بات نہیں ہے شریعت کو بہت بڑا ذخیرہ ہے احادیث کی کتب میں کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ بندہ دیکھ نہیں سکتا اتنی کتب ہے پھر قرآن کی تفصیل اور اتنی تفصیل بندہ پڑھ نہیں سکتا حیران ہوتا ہے کہ ان درویشوں نے لکھی کیسے ہے کہ ہم پڑھ نہیں سکتے تیس تیس جلدوں میں اتنے یہ کون اتنا یاد کرے گا کون اتنا مطالعہ کرے گا کون اتنا دیکھے گا لکھے گا سمجھے گا کون سے فتح جات کی کتابوں کو کوئی سنک کے نظام میں اٹل فیصلہ بیان فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کو الوداع میں اور وہ ایک صفحے کی تقریر ہے ایک سفر تقریر ہے خود کو حجت الوداع لیکن پوری زندگی شریعت کے مطابق گزارنے کا پیغام اس میں ہو گیا ہے کوئی اور لمبی چوری تفسیر نہیں پڑھ سکتا نہ پڑھے کتب خانوں کو کھنگال نہیں سکتا نہ کھنگالے تمام احادیث کی جو کتب ہیں ان کا مطالعہ نہیں کر سکتا نہ پڑھے نہ کرے درس نظامی نہیں پڑھ سکتا نہ پڑھے صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ حجت الوداع کو پڑھ لے دین جائے گا اس میں آپ نے اعلان فرمایا تھا کہ میں سوری نظام کو روک کر جا رہا اور ملازم میں کوئی شخص یہ تعمیر کرتا رہے مجھے سمجھ میں نہیں تھا سودی نظام ہوتا کیا ہے ہم مجبور تھے ہم پھنسے ہوئے تھے ہم یہ کوئی تعبیر نہیں ہے اس لیے خود میں اللہ پاک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بیان فرمایا تو اتنی کتری بات تھی ہمارے پیغمبر کا خطبہ حجت الوداع تھا یہ دنیا سے یہ عظیم ہستی جا رہی تھی ایک پیغام اپنے ماننے والوں کو دے کر جا رہی تھی اس پیغام کو نہیں پڑھا نہیں سمجھا نہیں سنا اس میں ہم نے کتنی طور پر حرام کرا دے دیا تھا سود کو اور یہ شخص نہیں جانتا ہے گویا کہ بے عقل بن کر رہا سمجھتا تھا سود کو بے عقل بن کر رہا میدان حشر میں اس کو ہم بے ہونے کی شکل میں اٹھائیں گے یہ لگ رہا ہے جنوں کے ساتھ تصویر ہے المس پہلی تشبیہ یہ ہے کہ وہ مال و کی میں سود کو ایسا لگا رہتا ہے مدھوش ہوتا ہے اس کو کسی کمزور کا رحم نہیں آتا آخرت میں اس کو یوں مدہوش اٹھائیں گے پھر ہمیں اس کا رحم نہیں آئے گا ہمارے خصوصی تقریر کو یہ توڑ رہا تھا یہ عام بات نہیں تھی سودی نظام حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے گناہ کبیرہ میں سے ستر گنا سود زیادہ سخت گنا سود خوری لین دین گناہ کبیرہ سب بڑے اور ان کی سزا ہم نہیں لیکن گناہ کبیرہ میں سے کی لین دین یہ ستر گنا زیادہ سخت سزا ہوگی سودی لین دین والوں کو اور بعض حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ تو بیت اللہ میں بدکاری کے مترادف گناہ ہے بیت اللہ شریف میں بدکاری کے مترادف گناہ اور مسند امام احمد نے یہ حدیث سارے نقل کی گئی سود کے وعید کے اوپر اتنا سخت گنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج کا واقعہ آپ حضرات سنتے رہتے ہیں واعظین بیان کرتے ہیں اور اس میں مقامی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان ہوتا ہے کہ ہم انبیاء کو وہ جسد عنصری کے ساتھ میراج نہیں ہوا رسول الفاق صلی اللہ علیہ وسلم کو روح محل جسد معراج ہوا ہے اور بہت اونچا مقام ہے لیکن سوچنے یہ ہے کہ اس سفر میں آپ نے امت کے لیے درس کیا چھوڑے ہیں سبق کیا چھوڑے ہیں اس میں خاص واقعات کیا سامنے آئے ہیں بہت سارے امت کے لوگوں کی حالت مثالی دکھائی گئی کہ یوں عذاب ہو رہا ہے نوازیوں کو یوں عذاب ہو رہا ہے بے روزوں کو یوں عذاب ہو رہا ہے جھوٹ بولے والوں کو یوں عذاب ہو رہا ہے واعظین کو کہ لوگوں کو اچھی بات بتاتے اور خود بھول جاتے اور اس میں ایک جگہ پر گزر ہوا کہ عذاب ہو رہا ہے بڑے بڑے لوگوں کے جسم ہیں اور پیٹوں کے اندر سے اجتہا نظر آ رہے ہیں اجتہا سانپ سانپوں کے قسم میں بڑا سانپ ہوتا ہے تو جبرائیل سے حضرت نے سوال کیا کہ یہ کون لوگ ہیں کہ پیٹ ان کے سانپ پیٹوں کے اندر ان کے سانپ ہے یہ کیا اور عجیب یہ عذاب میں اور اہل مصروف ہیں تو جبرائیل نے بتایا حضرت کو کہ آپ کی امت کے سود کو ہیں کہ یہ میں جن کے ساتھ پڑے ہیں اور وہ بس رہے ہیں اس طرح ملا رہی بات دوستو یہ کہ اپنے دل کو بنوانا اپنی اپنے خواہشات کی اتباع کرنا کہ ہم نے تو دنیا میں رہنا ہے دنیا کا مقابلہ کرنا ہے دنیا میں رہنے کے لیے دنیا کا مقابلہ کرنا ہے کچھ ضروریات کچھ سہولیات ہم نے حاصل کرنی ہے یہ معلم شیطان ہے جو یہ جملے پڑھا رہا ہے اس کو ہم نے دنیا میں مقابلہ اور مسالت نہیں کرنی قرآن نے کہا فرض کو بھی دور کرنا دین میں دوڑ لگاؤ نیکی میں دوڑ لگاؤ تقوی میں دوڑ لگاؤ سامنے میں دوڑ لگاؤ کس جگہ پر فرمایا کہ دنیا میں ایسی دوڑ لگاؤ کہ ہمارے نصوص تقیہ کو بھی بحال کر دو تجارت ہے پیغمبرانہ شعبہ ہے آپ اختیار کریں سنت کے مطابق سنت کے مطابق گاہ کو بھیجنا اس کے قبضے میں ہے مال پہ نفع دینا اس کے قبضے میں ہے حکیم ابن حضام رضی اللہ تعالیٰ مشہور صحابی رسول ہیں حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے عرض کیا کہ حضرت لوگ میرے پاس آتے ہیں کوئی چیز خریدنے کے لیے میرے پاس نہیں ہوتی لیکن میں ان سے پیسے نہیں لیتا ہوں اور ان کو کہتا ہوں چلو شام کو آ جانا میں ان کو چیز فروغ کر دیتا ہوں ہوتی نہیں میرے پاس پھر اس کے بعد جب وہ چلے جاتے ہیں تو میں مارکیٹ میں جا کر وہ چیز لے آتا ہوں انہیں پیسوں سے پھر نفع رکھ لیتا ہوں اور وہ چیز ان کو پھر شام کو پہنچا دیتا ہوں آپ نے فرمایا عظیم ناجائز ہے حکیم ناجائز ہے حرام ہے ایسا مت کرو جب تمہارے پاس چیز نہیں ہے اس کو مت فروخت کرو جب موجود ہو کل کا وعدہ کرو ان کے ساتھ کل ان سے رقم لو آج آپ مارکیٹ سے چیز کو حاصل کرو کل کا وعدہ ان سے کرو کل آپ کو چیز خریدیں گے جب آپ کے پاس چیز موجود ہی نہیں ہے تو کیسے ان کو بیچ رہے ہو آج آپ دیکھتے ہو کس ترتیب پر بڑا عجیب نظام ہے کاروبار لوگ اچھا آپ ادھر اچھا، گودام سے لے کر آتے ہیں اور گودام کیا ہوتا ہے ان کا دکان بھائی نام کی پاس نہیں ہے اچھے انداز میں اس کو پتہ بتا دو کہ ساتھ والی دکان سے مل جائے گی چیز آپ ٹھہرے وہ گودام سے نکال کر لے آتا ہے یہ ان کے گودام یہ ان ان کے کے یہ جھوٹ اور کیا بیس کما کر کتنا کھلاؤ گے کیسی برکت اپنے گھر میں ڈالو گے ایک دفعہ حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا حکیم آج بکرا کھانے کا دل چاہتا ہے جاؤ کہ ہم لوگ بازار سے ایک بکرا خرید کے لیا یہ کہ عجیب اتفاق ہوا کہ ایک درہم سے دو بکرے مل گئے کوئی جوڑا ہوگا کوئی دیہات سے بیچنے آ گئے انہوں نے کیا کیا ایک درہم سے دو بکرے لے لیے اور پھر اعلان کر دیا ادھر ہی بازار میں کھڑے ہوگا کہ میں یہ شریف بے درہم واحد ایک ایک درہم سے ان کو کون خریدتا ہے ایک شخص آیا اس نے ایک بکرا ایک درہم سے خرید لیا اب درہم اپنے پاس آ گیا اور ایک بھی ہے حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے یہ وہ حکیم ہے کہ جس کو کچھ عرصہ پہلے آپ نے یہ نصیحت کی تھی کہ حکیم ایسا کاروبار نہ کرنا اور پھر کبھی نہیں کیا جب منع ہو گیا جناب نے منع کر دیا کہ جو کاروبار نہیں کرنا پھر نہیں کرنا ہے یہ ایسا ارادہ اور یہ ہوتی ہے اصل بات یہ تھوڑی سی آزمائش ہوتی ہے اور اس میں جو پھر پرچے سے حل کرنا ہوتا ہے پھر پرچے کے دروازے کھل جاتے ہیں تھوڑی سی آزمائش ہوتی ہے اور یہ اللہ پاک کا عجیب نظام ہے کہ اس آزمائش کے پیریڈ سے اللہ پاک اپنے خلیل کو بھی آزماتا ہے اللہ پاک تو پہلے سے جانتے ہیں جس کو میں کلمبر بنا رہا ہوں وہ اونچا انسان ہوتا ہے تو سوچے انسان کو آزمانے کی ضرورت کیا ہے لیکن یہ درست دینا ہے ہمیں کہ ہمارے ساتھ دوستی کے لیے ضروری ہے تو ہم پھر پڑھتے ہیں بڑے آرام اللہ علیہ صدر بڑے آرام اللہ بھی یہ ابھی ہے کہ جو یوں تجارت کی بات پوچھنے کے لیے آپ نے فرما دیا بس روپے اور آ جائے تو وہ ایک درہم سے بکرے دو خریدے ایک بکرا ایک درہم سے بیچ دیا وہ درہم بھی واپس لے کر آ گئے اور ایک بکرا بھی واپس لے کر آ گئے حضرت ہو کیا بات ہوئی حکیم نے بتائی وجہ حضرت ایسا ہوا آپ نے فرمایا حکیم اللہ پاک آپ کے کاروبار میں برکت دے گا آپ کے خرید و فروخت میں اللہ تعالیٰ برکت دے گا حکیم نے وہ شخص کہ کہتے تھے کہ مجھے اپنے پیغمبر کی ایسی دعا لگی کہ حکیم مٹی کو بھی ہاتھ رکھتا تھا تو سونا بن جاتی تھی ایسے اللہ تعالیٰ نے مجھے کاروبار میں برکت دی ہے جو میں نے کا پیش کیا ہے کہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی مکان بنانے کے لیے لون لینا پڑتا ہے پھر وہ کیا کریں اتنے تو پیسے نہیں ہیں گاڑی یوں لینی پڑتی ہے پھر اتنے تو پیسے نہیں ہیں رہنا پڑتا ہے اس دنیا میں رہنا ہے ہم نے مقابلہ کرنا ہے ہم نے یوں کرنا ہے اس طرح کرنا ہے یہ تعویلات ذہن میں آتی رہتی ہیں کہ بینکوں سے دوڑ لون لائن کوئی چیز لے لینی چاہیے کوئی مقابلہ کرنا ہے میں اس کا جواب دے چکا ہوں دوستوں کہ مقابلہ دینداری میں ہے دنیا داری میں تو مقابلہ نہیں ہے دنیا داری میں مقابلہ ہم نے کرنا ہے کے ساتھ دنیا داری میں مقابلہ کرنا ہے ضرورت بھی پر جانے والوں کے ساتھ وہ دنیا داری میں مقابلہ کرنا ہے تو پھر کرو ابو ہریرہ کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب جمن کے گورنر بن گئے تو جب دار القزاد میں بیٹھتے ہیں تو وہ اپنا صندوق چاہو تھیلا سا ہے اس کو کھولتے ہیں اور اس میں سے پھر ایک جبا باہر نکال کے اپنے آپ کو دکھاتے ہیں اس میں کتنی پاپیاں لگی ہوئی تھی کتنی پاپیاں تو لوگوں نے پوچھا حضرت آپ یہ ہر روز پابندی سے کیوں کرتے ہیں اس لیے کرتا ہوں کہ میں اپنے نفس کو خطاب کر کے کہتا ہوں ابو تھا ایک جدہ پچاس کاپیوں سے جوڑ کر بنتا تھا پہلوں کی سنت کی برکت سے تجھے اللہ نے یہ اعزاز دیا تو اس زمن کا تو یہ بادشاہ بنا دیا اپنی اصلیت کو نہ بھول جانا کوئی ناجائز کام نہ کرنا جب جائز کام ہو تو جائز ترتیب کے ساتھ کرنا ہے اللہ تعالیٰ برکت دے گے یہ انسان نہ سوچے کہ میں نے دنیا میں مقابلہ کرنا ہے اور رہنا ہے اور سودی لین دین کے بغیر میں نہیں چل سکتا ہوں بس اسی دن سے گھر میں بے برکتی شروع ہو جائے گی جب یہ نیت بنا لی کہ سود پر پیسہ لینا ہے مکان بنانا ہے گاڑی لینی ہے کچھ کرنا ہے یہ کرنا ہے اسی دن سے بھی برکتی گھر میں آ جائے گی اور جب یہ پکا ارادہ کرو گے کہ میرے رب نے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا ہے سودی لین دین سے جو کچھ بھی ہو جائے سودی لین دین نہیں کرنا اسی دن سے برکت جانا شروع ہو جائے گی آپ کو گاڑیاں ملیں گی کوٹیاں انٹے ملے گی بیوی میں رب سکون رکھے گا اولاد فرما بردار ہوگی نے ان کو رزق کے دیا ہے جب سود سے پیسہ لو گے وہ کھلاؤ گے وہ مکان بناؤ گے ان گاڑیوں میں سفر کرو گے جو گاڑی حرام کی ہے جو حرام کی ہے جو رزق حرام کا سکون کہاں سے تلاش کرو گے ہر گیز ایسا نہیں میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارا جو رشتہ ہے مسلمان جماعت کے ساتھ رشتہ ملتا ہے مسلمان جماعت کے ساتھ یہ سود خور جماعت نہیں ہے یہ رشتے حلال کھانے والی جماعت ہے جن کے ساتھ ہمارے رشتے ملتے ہیں سود خور تو مدینہ میں یہودی تھے مکہ میں مشرقی میں مکہ تھے سونی نظام کے ساتھ تعلق جوڑنے والے تو ابھی اس کے بعد ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون الله الربا الصدقات والله لا يحب كل اور صد اللہ الله بات چل رہی تھی سود کے نظام کے متعلق اور اس کے لین دین سے کہ جب یہ سود کی حرمت نازل ہوئی کہ سودی لین دین حرام ہے اس پر میں دونوں سوچتے ہیں اجمالا پہلے بتا چکا ہوں کہ سود نقدی اور سود اجناس جنس کی بہ جنس کے ساتھ تو مشرقین مکہ یہ کہنے لگے کہ ان میں ملبئی میں سر گا کہ بہ اور سو تو ایک ہی چیز ہے کہ ایک چیز دس روپئے کی بازار سے خرید کر اور اس کو بارہ روپئے کی بیچنا تو یہ بہ ہوتی ہے اور کسی کو دس روپئے دے دو اور بعد میں اس سے قرضہ جب واپس کرے تو بارہ لے لیں تو یہ اسی طرح کی بات ہے سود کی معاملہ یا غیر کا معاملہ وہ ایک ہی طرح ہمیں تو لگتا ہے اس پر قرآن پاک نے فرمایا کہ اللہ البیا تو حرم الدا اللہ تعالیٰ نے بے کو حلال کیا ہے اور ربا کو حرام کیا ہے اور بے اور ربا یہ دونوں الگ چیزیں ہیں ایک چیز نہیں ہے جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ معاملہ ربا کا اور بے کا ایک ہی طرح ہے فرمایا جب اللہ کی طرف سے اس کے احکام آ گئے جو شخص رک گیا باز آ گیا سود کے لین دین سے فلا ماسل بس اس کے لیے وہ کچھ ہے جو اس ان آیات کے نازل ہونے سے پہلے اس نے کسی سے سود لیا تھا کسی کو دیا تھا جو کچھ کر چکا ہے وہ نہ اب اس کے بعد اجازت نہیں ہے إِلَى اللہ معاملہ اللہ کے حوالے ہے عَادَ باوجود احکام کے نازل ہونے کے سودی لین دین کے حرام بتانے کے پھر بھی کوئی شخص مسائل سن کر قرآن یاد کو سمجھ کر کہ سود حرام ہے اس کے باوجود پھر سودی لین دین کرتا ہے یہ سودی لین دین کرنے والا شخص جہنمی ہے اور ہمیشہ اس میں رہے گا یعنی حکمت ربام کو صدقہ ربا اللہ تعالیٰ مٹاتے ہیں اس میں بے برکتی کا فیصلہ ہے اور صدقہ بڑھتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ نا شکرے کو گناہگار کو پسند نہیں کرتے مشرقین مکہ نے یہ بات کہی کہ بے اور سود ایک ہی طرح ہے یہ کوئی الگ سی چیز نہیں ہے اس پر بھی نفع ہوتا ہے اس پر بھی نفع ہوتا ہے وہ اشیاء پر نفع ہے اور یہ رقوم پر نفع ہے نفع دونوں پر ہی حاصل کیا جاتا ہے سب سے پہلی سود کی حلت یا سود کو جائز قرار دینے والے اس کی تعریف میں دلیل دینے والے وہ مشرقی نے مکہ بنے ہیں جب سود کی ایت نازل ہوئی اور آپ نے اٹل فیصلہ کر دیا کہ سود لین دین ادائز نہیں ہے کسی ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ ہو کسی ایک مسلمان نے بھی اترار نہیں کیا ہے کہ یہ جی تو یہ تو معاملہ بہ کی طرح ہی ہے یا اس طرح ہی ہے کسی صحابی نے بھی اترارا نہیں کیا سب سمجھ گئے اور جن کے جن کے ساتھ معاملہ تھا اس کو ختم کر دیا نمٹا دیا سود کی حرمت کا اعتراض کرنا اور سود کو یہ کہنا کہ یہ ٹھیک ہی ہے بہت برائی ہے سود کے حرام ہونے پر اعتراض کرنے والے اور اس کو درست قرار دینے کے لیے بے کی طرح کہنے والے وہ کافر تھے مسلمان تھے وہ مجھے تین مکہ میں بات کہی تھی بأنهم ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا کسی ایک مسلمان نے کی حالانکہ اس ایپ کے نزول کے وقت سود کا لین دین اور معاملہ یہ مسلمان یعنی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ کا بھی دوروں کے ساتھ تھا ان کسی نے انکار نہیں کیا کہ سود کے لیے وہ رسم مانگے اور سب سمجھ گئے سب سمجھ گئے کہ سود سود ہے اور ہم اس سے جنگ میں پھنسے ہوئے تھے آپ شریعت نے ہمیں حکم دے دیا سود سے نجات حاصل ہو گئی اعتراض کرنے والے وہ کافر تھے تھوڑی سی بات یہاں غور کرنے کے لیے کرنی ہے کہ جو شخص صحیح مسلمان ہو صحیح مومن ہو اس کے سامنے جب شریعت کا حکم آ جائے رسول پاک کا فرمان آ جائے کوئی سنت آ جائے تو مسلمان شخص کا دل فوراً شریعت کی بات کو ماننے کے لیے تیار ہو جاتا ہے مسلمان دل شریعت کی بات پر اعتراض نہیں کرتا ایک صحابی نے بھی اعتراض نہیں کیا اعتراض کیا ہے مشرقی نے کفار بعض یہودیوں باضروری اب بھی جو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ سود حرام جو شریعت نے کہا ہے وہ وہ سود تھا یہ سود اور ہے وہ اس طرح کی بات ہے اب معاملہ اس طرح ہے یہ لوگ صحیح مسلمان نہیں ہیں اگر ان کا دل پاک ہو طاہر ہو اس کے حالات ان کے جسموں میں ہے تو کوئی شخص بھی سود کو حلال نہیں کر سکتا یہ کوئی شخص سود کو صحیح کہنے کے بارے میں کوشش کرے گا جس میں کامل ایمان نہیں ہے اور اس کے جسم کی کچھ بوٹیاں اور خون وہ حرام مال سے پرورش پا چکی ہیں جس کی وجہ سے وہ گندی باتیں کرتے بے شک نماز پڑھتا رہے جو کرتا رہے کچھ ہوتا رہے صرف نماز کم لینے سے تو اسلام مکمل نہیں ہوتا تمام نظام کو درست رکھنے سے آدمی مسلمان مکمل ہوتا ہے تو انہوں نے جو کہا رضا کی طرح غیر کی طرح ہے ایک ہی بات ہے دونوں کا نفر دیا جاتا ہے میں نے بتایا کہ یہ کسی مسلمان نے اعتراض نہیں کیا کافروں نے اعتراض کیا اور اب بھی جو شخص ہے بریزدار ہے سلیم الفطرت ہے بینک کے اندر کاروبار کر رہا ہو وہ اس چیز کو سمجھتا ہے کہ میں غلط اور ناجائز کاروبار کر رہا ہوں ناجائز میری ملازمت ہے مجھے اللہ سے بتایا جس شخص کا خمیر بن چکا ہوتا ہے حرام ہے تو وہ پھر دلائل دیتے کرتا ہے ہر طرح کی ترتیب وہ کرتا رہتا ہے کہ یہ جائز ہے رستہ ہے رہی بات کہ شریعت تو نام ہے اس بات کا کہ جس جس مسئلے میں جو طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے اس کے مطابق وہ کام سر انجام دیا جائے وہ شریعت ہے اسی کو اتباع کرنی کا داری کرنا بدائل کرنی اگر وہی کام کسی دوسرے طریقے سے آ جائے اور کام تن وہی ہو طریقہ دوسرا اختیار کیا جائے تو وہ حرام ہو نہ جائے اب ایک ایجاد اور قبول ہوتا ہے نکاح دو گواہ ہیں مصنون خطبہ ہے کسی کو خطبہ نہیں بھی آتا تو نکاح پھر بھی منعقد ہو جائے گا سنت ہے خطبہ پڑھنا گواہ ہونے چاہیے ماں کا ذکر ہو گیا وہ ایک طرف سے وکیل ہو گیا لڑکے نے قبول کر لیا نکاح ہو گیا بس اب سب کچھ حلال ہے لیکن ویسی ہی کیوں لڑتا ہے لڑکی آپس میں زماندگی کے ساتھ کسی جگہ گندہ کام کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ وہ میاں بیوی بھی تو یہی کام کرتے ہیں تو ہم نے بھی دوستی لگا کر یہی کام کیا ہے تو یہ کیا بات ہے یہ وہ جائز تو یہ نہ ہوا جب شریعت نے جو ترتیب بتائی اس کے مطابق نکاح ہو گیا تو حلال ہے بیوی کے ساتھ کھیلنا حدیث میں آتا ہے بیوی کے ساتھ کھیلنا تیر اور گاہی اور تلوار کے ساتھ کھیلنا اور گوڑے کے ساتھ کھیلنا اس لیے کے ساتھ جہاد میں کام آئے گا یہ سب سوال ہے کیوں یہاں ایفو کی فرق ہو رہی ہے گھر میں بیوی کے ساتھ اس کا دل لگا ہوا ہے یہاں قانون کی حفاظت ہو رہی ہے عفت کی حفاظت ہو رہی ہے اور وہاں اسلام کی سرحدوں کی حفاظت ہو رہی ہے جو گھوڑے اور تیر کمان کے ساتھ کھیل رہا ہے جب جس شخص کا دل آدمی دلی کے ساتھ پورا لگا ہوا ہوگا اس کو کبھی بد نظری دینی نہیں چاہے گا وہ کوئی عورت نظر بھی آ جائے گی اور سمجھ جائے تو بری سے تو بدبو آتی ہے ہمارے گھر والے تو اچھے جب کسی کا دل آدمی دلی کے ساتھ ہے اور جو جو دن کو ادھر ادھر بد نظری کر کے اپنے وجود کی شدت کو ختم کر چکا ہوگا تو تو لڑائی کرے اس کو اچھی نہیں لگے کیونکہ وہ اس جائز ترتیب کی محبت کو ناجائز جگہ میں خرچ کر چکا ہے اب اس کی حص ختم ہو چکی ہے جائے گا الگ پیدا کرے یہ بات کہ نکاح کے ساتھ جب وجود میں آیا نکاح شری ترتیب کے ساتھ تو وہ بیوی کے ساتھ بیٹھنا اور بولنا سوال لکھا جا رہا ہے اور رسم وغیرہ چلا جائے کام کا نتیجہ وہی ہے یہ حرام ہے اور ایسا حرام ہے کہ ایمان کھڑا بھی جاتا ہے کہ نظام وہ اب اس میں آتا ہے کوئی کرنے والا شخص جنا کرے اس حال میں کہ عموم نہیں ایمان نکل جاتا ہے جب اس طرح کا بڑا کام ہو یہی بات سیدھی لین دین کی ہوئی ہے شریعت نے جن اصولوں ذاتوں کے مطابق شراب کو درست قرار دیا ہے وہ درست ہے اور جن ترتیبوں کو شریعت نے ناجائز قرار دیا ہے کہ یہ بڑے شراب کے معاملات صحیح نہیں ہے بس وہ صحیح نہیں ہے اب یہ کہ ہم آپس میں راضی ہوتے ہیں کسی کے ساتھ ہوتا ہے مکہ کے زمانے میں تو ظلم ہوتا تھا چاپ نہ لگ جاتی ہے کہ ہمارے بڑے کی طرح ہے وہ خوشی کے ساتھ کرتے تھے جبر کے ساتھ نہیں وہ تو بات کی بات ہے کہ کسی نے پیسے نہیں دیے تو اس کو غلام بنا لیا قابل رکھ دیا تو ہم بھی تو ایسے ہی ہے کہ اس کو جبر لیتے ہیں اس کو مزید قسطیں لگا دیتے ہیں اس کو جیل کرا دیتے ہیں تو یہ غلام کی ایک دوسری شکل ہے ہمارا ملک ویسی جو سارے ہے غلامیت کی بھی تو قسمیں ہوتی ہیں تو بات یہ ظلم میں رکھنی چاہیے جو شریعت نے ترتیب بتائی ہے اس کے مطابق کام ہو تو وہ درست ہے اور اگر وہی مقصد حاصل کر لیا کار کوئی اور اختیار کیا ہے تو وہ شریعت کی نظر میں حرام ہے ناجائز ہے گناہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا وہ سبب بنے گا تو ہمارا بے کو حلال کیا اور ربا حرام ہے سودی حرام ہے بے عام سادہ تعریف ہے بے کی کہ کسی چیز کو بیچنا نفع کے ساتھ یہ بے ہوتی ہے کسی چیز کو پیسے کو نہیں کہ سو میں ہم آپ کو گورے نوٹ دیتے ہیں دس دس والے اور آپ ہمیں نوٹ سو روپئے کا تو ہم نوے دیتے ہیں یہ سن رہے ہیں لیکن وہی سو روپئے کا رومال بازار سے لا کر شہ چیز اس کو بازار کسی کو ایک سو دس کا بیچتا ہے یہ بے ہوتی ہے پھر اس بے کی قسم ہے کوئی بے سلم ہوتی ہے کوئی بے سرف ہوتی ہے کوئی بے آئینہ ہوتی ہے مختلف قسمیں کی پھر نفی کی بات میں دو موٹی موٹی چیزیں ہیں ایک غیر مراخہ ہے اور ایک تولیہ ہے بیر مراخہ وہ ہوتا ہے کہ یہ چیز مجھے اتنی کی پڑی ہے اور میں اتنی کی دینا چاہتا ہوں تولیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کتنی کی آیا ہے اتنی کی دیتا ہوں اس میں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے کوئی کوئی کر سکتا ہے ہر کوئی نہیں کر سکتا بس سیدھی بات ہے جس میں قسم سب سے بڑا تاجر وہ ہے حدیث میں آتا ہے کہ جو اپنی چیز کو قسمیں میں کھا کھا کر بیچتا ہے قسم کی کوئی ضرورت نہیں آپ کے پاس چیز اچھی ہونی چاہیے اور جانا کے مانو کاروبار ہو بس یہ چیز ہمیں اتنی کی پڑی ہوگی ہم تو اتنی کی دے سکتے ہیں پوری تشریح کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے ایسا نہ ہو کہ اس میں جھوٹ ہو آپ کہہ رہے ہو میں نے دس روپئے کی خریدی ہے بارہ کو بیچتا ہوں ہو سکتا ہے دس خریدی ہو سات کو خریدیے اور ویسے اس کو منوانے کے لیے یہ عجیب بات ہے بہت شرح میں جھوٹ پتہ نہیں ہے کون سے اسکول سے لوگ پڑھتے ہیں جہاں مطلب شخص جو اس کو انگوٹھی کا بھی طریقہ بتانا پڑتا ہے کہ رکھ کے لگانا ہے رکھ کے نہیں لگانا وہ طے کرنے والا شخص بھی اپنے سسٹم کے اندر جھوٹ بولنے کے تمام گر سے جائے بڑی پر جانوروں کو بیچنے کے لیے آتے ہیں جہل قسم کے لوگ ہیں ایسا جھوٹ بولتے ہیں بڑا نظام خراب ہو گیا ٹرک والوں نے کرایہ اتنا دے دیا ہم نے تو گاؤں کو منڈی سے یہ بیس ہزار کا لیا ہے اب آپ جو ہمارے ساتھ مہربانی کر سکتے ہو تو دیر اٹھارہ کا دیتے ہیں جب ادھر تو وہ یہ اس طرح کے اور بھی مختلف طریقے وہ انتر جاہل قسم کے لوگ ان کو بھی کاروبار میں جھوٹ بولنے کے ساتھ ترقی نظر آتی ہے اور ادھر سارا نظام پڑھا لکھا ہو کر بھی پھر ذرا مذہب انداز میں جھوٹ بول کر کاروبار کرتے ہیں تو حلال ہے ربا حرام ہے اور بہ میں دو طریقے ہیں برابہ اور تولیہ رہی بات مظاہرہ ہم اس پر کریں گے کہ پیسہ کسی اور کا ہے اور کام کوئی اور کرتا ہے فرض کرو کہ ایک شخص کسی کو دس ہزار روپیہ دیتا ہے کہ آپ فروٹ کرو جو بھی نفع ہو جائے اس نفع کے دو حصے تیرے ہیں ایک حصہ میرا اس نے دس ہزار کے فروٹ لائے لائے تیرہ ہزار کے بک گئے تو تیرہ ہزار جو بک یہ میرا یہ مظاہرہ ہے اب پہلے یہ تھا کہ جتنا نفع ہوگا دس تو اسی کو ہے نا جس نے دیا ہے جو بھی نفع ہوگا اس کے دو حصے تمہارے ہیں کہ تمہاری محنت زیادہ ہے لے جانا لے آنا پھر بیچنا ایک حصہ میرا ہے میرا تین ہزار نفع ہوا دو ہزار اس وقت کاروبار کرنے والے کا ہوگا اور ایک ہزار روپیہ جس نے پیسے دیے تھے اس کا ہوگا یہ ضروری نہیں کہ ہمیشہ تین ہزار ہی رہے اوپر نیچے بھی ہو سکتا ہے جو بھی نفع ہو اب کوئی شخص کہے بھائی دیکھو میں آپ کو پانچ ہزار روپیہ دے رہا ہوں آپ جو ہے نا کاروبار کرو فروٹ لاؤ جو بھی لاؤ میں نے آپ سے ضرور بغیر پانچ سو تو لینا ہی ہے اس کے اوپر جو نفع ہوگا وہ پھر آپ ادا کر لیں گے یہ سود ہے آپ نے ضرور کو پانچ سو لینا ہو سکتا ہے اس کو پانچ سو ہی نفع نہ ہوا تو پھر آپ کیسے پانچ سو اسے لیں گے جو بھی نفع ہو اس میں سے ہم اتنا اتنا آپس میں رسس میں تقسیم کریں گے یہ مظاہرہ ہے یہ جائز ہے اور کہ ہو سکتا ہے ادھر سے اس نے کوئی چیز لائی ہے کہ لہسن اور ادرک کوئی مہنگا قسم کا پیچھے چائنا سے اس کا ہے آج کل تو کہ اتنی چیز مارکیٹ کی سستی ہو گئی کہ وہ اس طرح بیچے تو کیسے بیچ سکتا ہے لہٰذا اس کو تو دس ہزار میں سے ایک ہزار کم ہو گیا تو یہ نقصان ہو گیا رب المال کو جس نے پیسے دیے تھے مظاہرت شخص کو کہ آپ کاروبار کرو کسی وقت اس پر انشاءاللہ بات کریں گے تو بے مرادہ بے تولیا اور بے مظاہرہ اور بے سلام بے سرف وغیرہ بات یہ ہے دوستوں کہ میں پوری انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ جو موجودہ ہمارا نظام ہے جو مختلف عنوانات کے ساتھ معنگن ہے میں وہ اس سوالیہ شکل میں آپ کے سامنے آج رکھوں گا پھر ایک ایک سوال کا جواب کی ترتیب ہم دیں گے قرآن پاک نے یہاں بتایا بے حرام ہے سود حرام ہے میں پہلے بتا چکا ہوں سود یا نقدی کے ساتھ ہے کہ سو روپئے دے کر کوئی سو دس روپئے ہے یا اجناس کے ساتھ ایک من گندم دے کر اور اس پر دس کلو گندم زیادہ لینا ایک من سے یہ اجناس کا سود ہے وہ نقد سود ہے باقی اشیاء خرید کر بازار سے ان کو بیچنا کے ساتھ وہ بے ہوتا ہے جس کا مراد فتح ہوتا ہے بے حلال ہے ربا حرام آرام ہے جو شخص اس کے پاس اللہ رب العزت کی طرف سے یہ مسائل یہ احکام آ گئے سود کے اور بہ کے اور وہ کام آ گیا ہو گیا اس کے ہم نے گزشتہ سب معاف کر دیے ہیں انہوں نے لیکن مسائل سمجھ کر پھر اس کے باوجود بھی سودی لین دین کو کرتا رہتا ہے کہ آپ زندگی کیسے گزاریں فلان کیسے کریں تو جس شخص کے ذہن میں ایسے سوال آئے نا کہ ہم سودی لین دین نہ کریں یہ نہ کریں تو زندگی کیسے گزاریں گے تو وہ یوں سوچ لیا کریں کہ بہت سارے لوگ وہ سودی لین دین نہیں کرتے تو وہ زندگی گزار رہے ہیں یہ دلیل صحیح نہیں ہے کہ ہم زندگی کیسے گزاریں گے کہ سودی لین دین نہ کریں فرمایا میں تو شخص مسائل کو سمجھ کر سود کو سمجھ کر بھی یہ حرام ہے اور پھر وہ کرتا ہے ہو گیا یہ جہنمی ہے ہمیشہ اس میں رہے گا اتنی سخت سزا من كان منكم مؤمنا متعمدا قتل منكم مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها پانچویں بارے میں قاتل عمد جس نے جان کر کسی مسلمان کو قتل کیا ہو اس کی سزا بتائی تھی کہ وہ جہنم میں رہے گا ورنہ اس طرح جہنم کی سزا گناہ پر نہیں ہوتی تو یمحق اللہ ربا ہو بے صدا ربا میں بے برکتی ہے ربا میں بے برکتی ہے اور کو جان مانتے جانتے ہو تو ان لوگوں سے پوچھ لو جنہوں نے سودی لین پر کوئی مکان بنایا ہو کوئی گاڑی خریدی ہو کچھ کیا ہو ان سے پوچھو کہ وہ ساتھ زندگی کے کیسے بڑھ رہے ہیں کتنی بے برکتی ہو جاتی ہے وہ ان میں اللہ کے نام پر دیا ہوا ہے بات یہ سب سے پہلا سوال جو اس کا تعریف کر چکا ہوں ربا ہے کیا سود ہے کیا اس کی حقیقت اور تعریف کیا ہے دوسری بات یہ ہے کہ کیا دار اسلام والے مسلمان کافروں کے ساتھ دار دارالحر والوں کے ساتھ عام کافر اور دار میں فرق ہے بتائیں گے کیا مسلمان جو دارالاسلام میں رہتے ہیں دار والوں کے ساتھ سودی لین دین کر سکتے ہیں یا نہیں تیسرا سوال تیسری بات کہ بالکل جو لوگ پیسے جمع کرتے ہیں میں بتاؤ ہے فلاں کون ہے اس کے اوپر جو لگتا ہے اس کی کیا صحیح حیثیت ہے اور پھر اگر وہ سود ہے تو اس کو بینک سے نکالنا صحیح ہے یا ادھر ہی چھوڑنا ہے اگر میں ہو ہوں تو اس کو کہاں دینا چاہیے کیا اس کا مسئلہ کا ہے یہ تیسرا سوال ہے چوتھا سوال ہے کہ سودی لون بینک سود پر رقم دینے والا اور سود پر رقم دینے والا یہ دونوں کا بچار ہیں یا اس میں کوئی گنجائش ہے کسی کی جیسے کہ رشوت دینا اور دینا دونوں غلط ہے اور کسی جگہ پر رشوت دینا جائز ہے اس کے لیے لینا جائز نہیں ہے یہاں پہ اپنا حق حاصل کرنا ہو اور کسی کا حق نہ مارنا ہو چھٹا سوال کیا سود پر قرض لینے کی کوئی گنجائش ہے یا بالکل ہی حرام جیسے کہ ایک اضطراری حالت ہوتی ہے انسان مرنے لگا ہے اور اس کے پاس سامنے مردار کا گوشت ہے تو شریعت نے جان بچانے کے لیے تھوڑا سا مردار کا گوشت کھا کر جان بچانے کی اجازت دے دی ہے کیا ایسی کوئی صورت ہے شریعت نے کوئی گنجائش دی ہے کہ کسی مشکل مرحلے میں کوئی شخص سود سکتا سکتا ہے سود کا جانے یہ چھٹا سوال ہے ساتواں سوال حکومت جو ترقی سکیمیں نکالتی رہتی ہے ترقیات سکیمیں کہ وہ جو مکان الاؤس ہے یہ فلان الاؤس ہے یہ یہ ترتیب ہے وہ ترتیب ہے کیا ان ترقی سکیموں کی سہولت سے فائدہ اٹھانا چاہیے یا نہیں اٹھانا چاہیے یہ کیسی ترتیب ہے آٹھواں سوال کچھ ادارے اور کمپنیاں یا بینک ان کے کوئی سسٹم ایسے ہوتے ہیں کہ کچھ چھوٹ دیتے ہیں جو ان کا ہے نا سود لینے کا نظام وہ کسی کا اگر بیس لاکھ ہوتا ہے تو وہ کچھ چھوٹ دیتے ہیں کچھ لیتے ہیں کیا ایسا معاملہ نہ لینا چاہیے جس میں کچھ سود کی چھوٹ ہو اور کچھ ادا کرنا ہو نام سوال غیر ممالک کے ساتھ جو ہمارے کاروبار پاس چلتے ہیں ان میں کچھ ان کے فارم یا کچھ پر ایڈوانس کے کچھ ایسے اصول ہیں بینکوں کے اکاؤنٹ کا چلا ہے اس میں کچھ سودی معاملہ کرنا پڑتا ہے تب باہر کے ملکوں کے ساتھ کاروبار کر سکتے ہیں کیا یہ جائز ہے اور دسواں سوال ہے کچھ بینک شخص ہوتے ہیں ذاتی لوگوں کے جیسے آپ اگلے لوگ ہیں ایک ادارے خریدا ہے کچھ بلک جو ہیں وہ اس طرح کے حکومت کے لوگ ہیں کیا حکومت کے بینک سے بھی سو پر پیسہ لینا وہ بھی سود ہے اور شخصی بینک سے بھی سول پر پیسہ لینا یہ سود ہے یہ دونوں میں کوئی فرق ہے یہ بہتر ان شاء اللہ کا جواب ہوگا یہ دسواں گیارہ سوال یہ ہے کہ مختلف انشورنس کمپنیاں ہیں جس میں بھی میں زندگی بھی ہو رہا ہے میاں بیوی کی سبزی میں بھی ہے فلان بھی ہے کوئی مر جائے کوئی فلان ہو جائے گاڑیوں کی اسکیم ہے مکان کی اسکیم ہے وہ انشورنس کرانے کی کیا یہ کمپنیاں شری اعتبار سے کس حد تک صحیح ہیں یا بالکل بھی اسلام سے وہ فارغ ہے اور خود ہی ہے اسی گرمی کے ساتھ ہی سوال کی قسم ہے کہ یہ جو بڑے بڑے بانڈ جو ہے انعامی سبھی میں آئے دن وہ تقسیم کر رہے ہوتے ہیں کہ اس میں لوگ فلان لاجنیاں یہ دو اندازیاں یہ ترتیبیں ساری انشاءاللہ شاء کی ترتیب کے ساتھ یہ بارہ سوال ہوئے ہیں اور تیرہ سوال ہے آخری بازار حصص جس کو آپ لوگ کہتے ہیں شیئر کا بازار یہ جو جیسے جو یونیورسٹی کے لیے کمپنیوں کے